اہل بیت کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوئی تھی اور وہاں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئی تھی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں اور جو اہل سنت ہیں صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر ہیں وہ تمام امہات المومنین سے محبت کرتے ہیں کیونکہ المومنین وہ مقدس اور پاک باز ہستیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زوجیت کے لیے انہیں منتخب کیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا اور وہ آپ کی تمام بیویاں دنیا کے تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا اور اس پر اجماع ہے تمام صحابہ کا تمام مسلمانوں کا کہ جو امہات المومنین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ دنیا کی تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں امہات المومنین کے تعلق سے جو اہل سنت ہیں صلب صالحین کے منحص پر قائم رہنے والے ہیں وہ سارے وہ تمام امات المومنین سے محبت کرتے ہیں اسی بات کو انہوں نے یہاں بیان کیا کیونکہ امات المومنین کے تعلق سے دو فرقے ایسے ہیں جو ان کے تعلق سے غلط فہمی کا یا بدعقیدگی کا شکار ہیں انہیں میں سے ایک شیعہ ہیں شیعہ امہات المومنین کو سب کو نہیں مانتے ہیں بلکہ ہنستے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے حفصہ اور اس طریقے سے ہنستے ام حبیبہ جو ہنستے ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور ہنستے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی بہن تھیں ان کے تعلق سے وہ لوگ یعنی زبان درازی کرتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو الزام بھی لگاتے ہیں زنا کا دوسرا فرقہ خوارج ہے خوارج بھی تمام امات المن کو نہیں مانتے ہیں وہ صرف حضرت خدیجہ کو اور ایسے جو ایریا یا حضرت زینب بنت خزیمہ اور دو تین کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی امات المومنین ہیں خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کو نہیں مانتے بلکہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ داغتے ہیں کہ سب کے سب کافر ہو گئی تھیں اسلام سے نکل گئی تھیں یہ ان کا عقیدہ ہے محت المومن کے تعلق سے جو اہل سنت ہیں سلب سارین کے عقیدے اور منحج پر ہیں وہ تمام محات المومنین کو مانتے ہیں سب سے محبت کرتے ہیں سب کا ادب و احترام کرتے ہیں سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے ان کے لیے رحمت اور مغفرت کا حسن زن اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان میں کسی کی تفریق نہیں کرتے جو بھی ام المومنین ہیں ان سب کے لیے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں مصنف فرماتے ہیں یہاں پر عقید واسطیہ کے اندر وہ یہ طلّہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کہ جو اہل سنت ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو مومنوں کی مائیں ہیں امہات المومنین ہیں ان سب سے محبت کرتے ہیں چاہیے نہیں تو دو ہے نا یہ چلتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ المومنین ان سب سے محبت کرتے ہیں کون اہل سنت جو صلب صالین کے عقیدے اور منحص پر قائم ہیں گیارہ خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہمارے نبی نے گیارہ عورتوں شادی کی جن میں سے دو کا تو آپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا باقی نو آپ کی بات بھی زندہ رہی سب سے پہلے آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی مکے کے اندر آپ کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً چالیس سال کی تھی آپ کی اکثر اولاد بلکہ ساری اولاد حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر کے وہ سب کے سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں جب تو کوئی زندہ رہیں آپ نے کسی اور سے کوئی نکاح نہیں کیا ان کی وفات کے بعد آپ نے دوسری عورتوں سے شادی کی حضرت خدیجہ کے بعد اور خدیجہ کی وفات مکے کے اندر ہو گئی تھی ہجرت سے پہلے مکے کے اندر ان کی وفات ہو گئی اور پچیس سال ہمارے نبی نے ان کے ساتھ گزارا شادی کے بعد پچیس سال تک ہمارے نبی نے ان کے ساتھ گزارا اور پچیس سال تک آپ نے کسی اور عورت سے شادی نہیں کی تھی سبت حفت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں ان کی وفات کے بعد آپ نے ہفتے سودا سے نکاح کیا اور ہفتے سودا سے ایک سال کے بعد آپ نے جو ہے ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہست عائشہ ہست خدیجہ کا تذکرہ انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا تفصیل سے تھوڑا ہست خدیجہ کے تعلق سے اور ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مسلم خود ان دونوں کو بطور خاص بیان کریں گے تو آپ نے تیسری جو شادی کی تیسرا جو نکاح ہوا ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واحد خاتون ہیں جو باقرہ تھیں غیر شادی شدہ سات سال کی عمر میں ہمارے نبی کی ان سے شادی ہوئی اور نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی مکے کے اندر نکاح ہوا اور اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں پہلے سال ان کے ساتھ رخصتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ حضرت عائشہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد چوتھا نکاح آپ نے حضرت حفصہ سے کیا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر نے پہلے کسی اور کو شادی کا پیغام دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ابو بکر صدیق کو لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق پہلے یہ بات سن چکے تھے یا اشارہ انہیں مل گیا تھا کہ حضرت حفصہ سے وہ شادی کرنے والے ہیں اس لیے جب انہوں نے پیغام دیا تو خاموش رہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کچھ ناگوار بھی گزری لیکن بعد میں جب حضرت حفصہ کے ساتھ ہمارے نبی کی شادی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں ہی غلطی پر تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا تو ہست حفصہ سے آپ کی جو ہے چوتھی شادی ہوئی ہست حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانچویں شادی جو آپ کی ہوئی تھی زینب بنت خزیمہ جنہیں ام المساکین کہا جاتا ہے ام المساکین مسکینوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کرتی تھی بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتی تھیں اسے ان کا لقب پڑ گیا تھا ام المساکین مسکینوں کی مائیں اور یمانوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مہینے رہیں اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا حضرت زینب بنت خدیمہ اور حضرت خدیجہ یہ دو آپ کی بیویاں ہیں کہ ہمارے نبی کی زندگی میں ان کی وفات ہو گئی تھی باقی اور نو بیویاں آپ کے بعد بھی زندہ رہیں تو ہست زینب بنت خدیمہ سے آپ نے پانچویں شادی کی اس کے بعد چھٹا جو آپ کا نکاح ہوا وہ ام سلمہ ہند بنتے ابی امیہ ہیں ام سلمہ ان کا اصل نام ہے ہند ام سلمہ یہ ان کی کنیت ہے ہند بنتے ابی امیہ ان کے شوہر ابو سلمہ جب ان کی وفات ہوگی تمہاری نبی نے ان سے کہا کہ یہ دعا پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ان سے بہتر جانشین عطا فرما تو وہ کہتی تھیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی شوہر نہیں مل سکتا جب لیکن جب انہوں نے دعا پڑھی تو عدت گزر گئی تو اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر اس کے ساتھ ان کے پھر ہمارے نبی کی ان کے ساتھ شادی ہوئی نکاح ہوا ہنستے ام سلمہ کے ساتھ اور کہتی ہے کہ جو میں نے دعا پڑھی تھی اب مجھے اس پر یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مل گئے اور آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے آپ دنیا میں سب سے افضل ہیں سب کے امام سب کے پیشوا اور حضرت ابو سلمہ کے بارے میں سمجھتی تھی کہ ان سے بہتر مجھے شوہر نہیں مل سکتا ہے لیکن اللہ رب العامین نے مجھے یہ شرف حاصل کیا یہ شرف عطا کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا مجھے شرف حاصل ہوا تو آپ نے جو چھٹا نکاح کیا ام سلما بنت ہند بنت ابی امیہ کے ساتھ ساتواں نکاح آپ کا ہوا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زینب بنت جہش یہ آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی پہلے زید بن ہارشہ کے عقد میں تھی زید بن ہارشہ غلام تھی آزاد خاتون تھی تو دونوں کے آپس میں نباہ نہیں ہوئی اور زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دیا اس کے بعد ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اس زمانے میں حت زید چونکہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے جن کو متمنا کہا جاتا ہے اس زمانے میں زمان جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا جس کو اپنی زبان میں لئے پالک کہتے ہیں ہندی زبان میں یا اردو زبان میں لئے پالک وہ اس کو جو حیثیت حاصل ہوتی تھی بیٹے کی حیثیت حاصل ہوتی تھی یعنی اس کی جو بیوی ہوتی تھی اس کے سسر کے لیے حرام ہوتی تھی ٹھیک ہے اس زمانے میں اور اس طریقے سے جو لے پالک ہوتا تھا باقاعدہ وارش ہوتا تھا جو آدمی اس کو پالتا تھا وہ بیٹے جیسا مانتا تھا اس کو اور جیسے بیٹا وارش ہوتا تھا اسے وہ بھی وارش ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی بیوی جو ہوتی تھی اس کے لیے حرام ہو جاتی تھی جو اس کو پالتا تھا یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیز تھی دین اسلام کے اندر اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے اب آج کوئی آدمی کسی بچے کو پال سکتا ہے لیکن اس کو اپنا نام نہیں دے سکتا نہ ہی اس کے جائیداد میں وارث ہو سکتا ہے نہ ہی اس کی بیوی پالنے والے کے لیے حرام ہوگی جو اصل بیٹا ہے اس کی بیوی جو ہوتی ہے یعنی اس کی بہو وہ اس کے لیے حرام ہوگی وہ اصل بیٹا نہیں ہے نسل کا نہیں ہے وہ اس لیے اس کو انسان پال سکتا ہے اور یہ تعاون ہوگا کچھ غریب خاندان ہوتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں یا کوئی ایسا ہوتا ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو کسی سے لڑکے کو یا لڑکی کو لے لیتا ہے تو ایسا کر سکتے شریعت کے اندر ان کو تعلیم دے سکتے ہیں پال سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں لیکن ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے کہ آپ جو ہے اپنا نام دے دیں کہ میں اس کا باپ ہوں یا اس کی ماں ہے نہیں یہ حرام ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ جو ان کی اصل ماں باپ ہے ان کی طرف اس کی نسبت ہوگی آپ ان کو پال سکتے ہیں ان کو تعلیم دے سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر سکتے لیکن ان کو اپنا نام نہیں دیکھ سکتے ہمارے یہاں لوگ باقاعدہ جو ہے بتاتے ہی نہیں کہ آپ کا اصلی ماں آپ کے اصلی ماں باپ کون ہیں پاسپورٹ بنوائیں گے تو جو ان کو پالتا ہے ان کا نام ڈال دیا جاتا ہے باپ کے اندر حرام ایسا کرنا گویا کہ آپ نے بیٹے یا اس بچی کی نسبت ایسے شخص کی طرف کر دی جو اس کا باپ نہیں حقیقت میں اور یہ حرام ہے شریعت کے اندر ایسا یہ بڑا گناہ ہے یہ یہ چھوٹا گناہ نہیں یہ بڑا گناہ یہ تو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو زمانہ جاہریت کے اندر بھی ساری چیزیں تھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی کیونکہ اللہ رب العامین نے سور احزاب میں باقاعدہ اس واقعے کو بیان کیا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کے اندر لیا گیا باقی کسی صحابی کا نام نہیں ہے قرآن میں ان کا نام لیا گیا تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے باقاعدہ ان سے شادی کی اور یہ اس زمانے میں شادی کرنا یہ بہت یعنی بری چیز مانی جاتی تھی اور جب آپ نے شادی کی تو منافقوں نے بہت زیادہ آپ کو تانے دیے کہ دیکھو اپنی بہو سے شادی اس نے کر لیا شہنا عزب اللہ بن منظال ایسے ہیں ویسے ہیں اس طریقے کے الزام لگائے ان کے اوپر تو اگر کوئی چیز معاشرے کے اندر کوئی رسم بن گئی ہے تو صرف زبان سے کہہ دینا اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے اس کو عمل کر کے جو مسئلے ہوتا ہے جو دائی ہوتا ہے یا جو علاقے کا سربراہ ہوتا ہے اس کو عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے تو آپ نے باقاعدہ عمل کر کے دکھایا شادی کی آپ نے کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اصلی بیٹا نہیں ہے وہ اور باپ اور وہ اپنے جس نے اس کو پالا ہے یہی کیا کم کہ اس کے ساتھ احسان کیا اس کو تعلیم دی بڑا کیا لیکن اس کے مال کا وارث ہو جائے اور دیگر لوگ اس کے مال میں وارث نہ ہو یہ چیز شریعت کے اندر نہیں ہے شریعت عدل و انصاف پر قائم ہے اس میں ظلم اور جاتی ہے ہمارے یہاں لوگ باقاعدہ جو ہے ماں باپ کا نام تک نہیں بتاتے ہیں بچے کو اس میں بہت بڑی محرومی ہے یہ بچہ بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کو اگر نہیں جانے گا تو رحمی کیسے کرے گا وہ اپنے ماں باپ کا وارث ہے بہن کو نہیں جانے گا اپنے ماں باپ کو خاندان کو نہیں جانے گا تو کیسے ان کے ساتھ رحمی کرے گا اس لیے اپنے پالنا تو جائز ہے لیکن اس کا اس کے اصلی باپ کا نام ختم کر کے اپنا نام دے دینا اور اس کو اصل باپ کے نام سے پکارنے کے بجائے اس سے پکارنا یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے یہ حرام اس کو حرام کر دیا گیا ہے البتہ آپ کسی بچے کو پال سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے منہ بولا بیٹا آپ بنا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کا وارث نہیں ہوگا اس کی شادی ہوگی تو اس کی بیوی آپ کے لیے محرم نہیں ہوگی اور اگر بچی کو پالتے ہیں تو آپ کا اگر آپ اس کے محرم نہیں ہیں تو بچی بڑی ہونے کے بعد وہ آپ سے پردہ کرے گی پالنے والے سے اور اس کا محرم نہیں ہوگا وہ یہ ساری شریعت کے اندر سارے اصول اور سارے قوانین ہیں اس کے مطابق انسان کسی بچے کو پال سکتا ہے تو زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی زید سے ہوئی تھی اور یہ غلام تھے اور یہ آزاد خاتون تھی دونوں کا آپس میں نہیں نبھی بار طلاق ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی آٹھویں شادی آپ نے جوہیریا بنت الحارث سے کی یہ المستلق ایک قبیلہ تھا اس کے سردار تھے حارث تو ان کی بیٹی تھی یہ اور اس کے بعد ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا جوہیریا بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نواں نکاح آپ کا ہوا تھا ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی جن کا نام تھا رملہ رملہ بنت ابی سفیان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی ام حبیبہ آپ نے ان سے نکاح کیا ٹھیک ہے سارے نکاح مدینہ کے اندر ہوئے مکہ کے اندر صرف تین نکاح کا ہوا تھا ہست خدیجہ سے اور ہست سودا سے اور ہست عائشہ سے ہستے عائشہ کی رخصتی مدینہ کے اندر ہوئے لیکن نکاح مدی مکے کے اندر ہوا تھا باقی سارے نکاح مدینہ کے اندر ہوئے اور یہ ساری خواتین یا تو بیوہ تھیں یا تو متعلقہ تھیں اور عمر دراز تھی سب کے سب جی ہاں آپ نے اپنی پوری جوانی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دیا آج بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں جب ہمارے نبی نے حضرت عائشہ شادی کیا آپ کی عمر پچاس سال تھی ان کی عمر سات سال کی تھی تو تانا دیتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا نقصب اللہ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں جس خاتون شادی کیا ان کی عمر چالیس سال تھی اور جب تک ہو رہی آپ نے کوئی شادی نہیں کیا اور جب دوسری شادی کی سودا سے وہ بھی آپ عمر کے آس پاس ہی آپ سے عمر میں بڑی تھی ان سے آپ نے نکاح کیا یعنی پچیس تیس سال تک آپ نے بوڑھی عورتوں کے ساتھ گزارا تو اگر آپ کو نوز بلّہ کچھ ایسا معاملہ ہوتا تو آپ جوانی میں بہت ساری لڑکیوں شادی کر سکتے تھے جب آپ نے دعوت کا کام کیا تو لوگ آپ کے پاس آئے کہ آپ توحید کی دعوت دینے سے رک جائیے آپ کو مکے کی سب سے خوبصورت سب سے اونچی خاندان کی لڑکی سے آپ کی شادی کر دیں گے لیکن آپ توحید اور دین کی دعوت دینا بند کر دیں آپ نے نہیں ایسا کیا تو یہ جو شادی آپ کی ہوئی ایک عظیم حکمت کے تحت ہوئی اللہ ابراہین نے آپ کی تربیت کی یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کے ساتھ کی گئی ساری یہ سب کے سب خواتین عورت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے آپ کے دیگر زواد متحرات یہ سب کے سب دین کے نشر و اشاعت میں آپ کی معاون اور مددگار بنی اور دین کا اکثر حصہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ مانبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے کس طریقے سے گزارتے تھے ساری حدیثیں حسط عائشہ سے اکثر حدیثیں ہیں تو یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حصہ تھا کہ اس طرح کی عورتوں سے آپ کی شادی کرائی گئی اور آپ کی شادی ہوئی نوز باللہ ایسا کچھ مقصد نہیں تھا جو آدائے اسلام ہیں اور اس طریقے سے جو دین کے دشمن ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں انہیں کسی بھی طرح کے اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ خود ان کی ساری زندگی عیش پرستی کے اندر گزرتی ہے شادیاں نہیں کرتے ہیں پوری جوانی ان کی گزر جاتی ہے غیر کے ساتھ تعلقات بے پردگی اور بے حائی اور اس طریقے زناکاری کاری یہ ساری چیزیں تو ان کے یہاں عام ہیں تو وہ اگر اس طریقے سے اعتراض کرے تو ان کو کسی بھی طرح یہ زیب نہیں دیتا ہے کوئی اس طرح کا اعتراض کر سکیں تو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب نے جو تربیت کی آپ کی جو رعایت و نگرانی کی اس کا ایک حصہ تھا کہ اس طریقے سے آپ کا جو ہے نکاح ان خواتین سے کیا گیا تو یہ نواں نکاح آپ کا ہستے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا دسواں نکاح آپ کا صفیہ بنت حی بن اختب کے ساتھ ہوا یہ صفیہ جو ہے یہ غزو خیبر کے بعد ان کے ان کے ساتھ نکاح ہوا اور یہ جو خیبر کے اندر جو یہودی رہتے تھے ایک سردار کی بیٹی تھیں حت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ یہودی خاندان سے تھی حت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے ساتھ مانوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا غزوہ خیبر سے واپسی کے بعد اور راستے ہی میں آپ نے ولیما بھی کیا اور الیما میں پنیر اور کھجور یہ چیزیں کھلائی اسی سے دلی لی جاتی ہے کہ ولیما میں گوشت کھلانا ضروری نہیں ہے گوشت کھلانا بہتر ہے اللہ کے سر کہتی اولیم و شاطن کہ بکرے کا ولیمہ کرو لیکن اگر آدمی کی طاقت نہیں ہے تو گوشت کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی کھلا دیتا تو بھی ولیما ہو جاتا ہمارے بھی نے پنیر اور کھجور اور اس طریقے سے ساری چیزیں کھلائی تھیں اور راستے میں آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا دیکھیے کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا آج ہمارے دور میں کتنا مشکل ہو گیا نکاح کرنا کتنا مشکل ہو آدمی اگر سادگی کے ساتھ کرنا بھی چاہتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو سادگی کے ساتھ کرنے بھی نہیں دیتے کبھی لڑکے والے نہیں کرنے دیتے کبھی لڑکی والے نہیں کرنے دیتے کہ معاشرے ہماری ناک کٹ جائے گی ہم نے سب کے ساتھ کھانا کھایا ہے دعوت کھایا ہے ہم اگر نہیں کھلائیں گے تو کیا ہوگا جب تک پورے خاندان سارے کے سارے لوگ پوری دنیا کے اکٹھا نہ ہو جائیں اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا ہے امریکہ برطانیہ لندن آسٹریلیا سعودی عرب ہر جگہ سے سارے خاندان کے لوگوں کو بلانے کے بعد شادی کی جاتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کرام کی شادیاں ہو جاتی تھی ہمارے نبی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا جی ہاں آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی بات پتہ چلتا تھا کہ ان کی شادی ہوگی آپ سفر میں ہیں مدینہ واپس ہو رہے ہیں راستے میں حتیہ صفیہ سے آپ کا نکاح ہو گیا جو صاحبہ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو لینا آپ نے کھلایا باقی جو صاحبہ مدینہ کے اندر تھے کسی کو خبر نہیں ہے جی ہاں تو ہمارے یہاں شادیاں بہت مشکل بنا دی گئیں بہت زیادہ مشکل اللہ کے سر کے حدیث سب سے بابر کا شادی وہ ہوتی ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں سب زیادہ شادی بیاہ کے اندر خرچ کیا جاتا ہے اور میں بات بار بار کہتا ہوں کہ آج ہم تانا یہ رونا روتے ہیں کہ مسلمان بہت غریب ہیں مسلمان غریب نہیں ہیں ان کی مالداری دیکھ رہے ہیں ان کی شادیاں جا کر کے دیکھو ان کی فضول خرچی دیکھنا ہو اسراف دیکھ رہے ان کی شادیاں دیکھ لو کتنا زیادہ فضول خرچی کی جاتی ہے کتنا زیادہ اسراف کیا جاتا ہے شادی کے اندر تو بہرحال شادی انسان کو سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے تو ماں نبی نے باقاعدہ سادگی کے ساتھ نکاح کیا اور ولیمہ میں آپ نے کھجوریں اور پنیر اور یہ گھی اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کھلا دی اور آپ کا ولیمہ ہو گیا یہ حضرت صفیہ سے گیارہواں جو نکاح ہوا تھا آپ کا سب سے آخر میں میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے بتایا کہ دو خواتین آپ کی زندگی فات پا گئی تھیں ہنستے خدیجہ اور ہنستے زینب بنت خدیمہ جن کو ام المساکین کہا جاتا ہے جو آپ کے ساتھ چند مہینے نہیں اس کے بعد آپ کی وفات ان کی وفات ہو گئی اور نہ آپ کی ساری بیویوں کی وفات آپ کے دنیا جانے کے بعد ہوئی ہے سب سے آخر میں جس ام المومن کی وفات ہوئی میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں سن ساٹھ ہجری میں ہمارے نبی کفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد ان کی وفات ہوئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے نبی کفات کے بعد سب سے پہلے جن کی وفات ہوئی وہ ہیں کیا نام ہے دیکھیے یہاں پر نام لکھا ہوا ان کا میں جن کی سب سے پہلے وفات ہوئی ہمارے نبی زینب بنت جہاز ہیں زینب بنت جہاش ہمارے نبی کی وفات کے دس سال کے بعد سن بیس ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی تو یہ آپ کی گیارہ بیویاں ہیں جن سے آپ کا نکاح ہوا ان لوگ ان عورتوں کا نام رکھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن عربی زبان کے اندر ایک قاعدہ ہے جو ہے اختصار کے ساتھ اگر وہ یاد رکھیں گے تو تمام مہاترمومین کے نام آپ کو یاد رکھیں گے اردو میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا قاعدہ ہوگا لیکن عربی میں بنایا گیا ہے اگر وہ آپ یاد رکھیں گے تو سارے صحابیات یا ازوات متحرات کے نام آپ کو یاد رہیں گے خس ما جزر سے ہا خس کہتے ہیں لیٹس کو یعنی پودا ہوتا نا یہ جزر کہتے ہیں گاجر کو اگر یہ پودا یہ سلاد میں استعمال ہوتا ہے خس ملتا ہے یہاں پر جی ہاں بہت بہترین پودا ہے یہ بہت صحت مند ہے بہت زیادہ اس کے اندر فائبر وغیرہ پایا جاتا ہے اس کے اندر بہت یعنی جو ہے یعنی صحت کے لیے بہت مفید ہے گاجر کے ساتھ یہ کھائیں گے تو صحت ہے اس کے اندر یہ مانا ہے اس کا خس جزر سے ہا خس خا سے ہے اور سین سے ہے خا سے کس کا نام تھا حضرت خدیجہ کا سین سے کس کا نام تھا سعودہ رضی اللہ تعالیٰ خس کا ہو گیا مع میم کس کا نام تھا میم سے شروع ہوتا ہے نہیں ماری آپ کی لوڈی تھی ہاں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے خس معین سے ان کا نام شروع ہوتا تھا ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نام ٹھیک ہے جزر جیم جو ایریا رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد زا زینب بنت جہش اور زینب بنت خدیمہ دو خاتون تھیں دو محت المومن جن کے نام زا سے تھے را جزر رام ہاں؟ رملہ یہ کون ہے ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ٹھیک ہے شہا سواد سواد سے کس کا نام شروع ہوتا ہے نہیں سودا سین سے جی سوا سے ہاں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صفیہ ہا صحت سیاحت میں ہا ہے نا ہا حفصہ یہ کون تھی حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اس کے بعد ہا چھوٹی ہا وہ کس کا نام تھا ہاں؟ ام سلما جن کی کونی تھی کیا نام تھا ان کا ہند ہند بنتے ابھی امیا ہند ہا سے ہند ہے تو خس مع جزر سے ہا خس کو لیٹس کو اگر گاجر کے ساتھ آپ کھائیں گے تو آپ کو صحت ملے گی صحت مند چیز یہ ٹھیک ہے تو یہ خس ما جذر سے اس کو یاد رکھیں گے تو تمام امات المومن کے نام یاد آ جائیں گے ورنہ سب کے نام یاد رکھنا جو ہے یہ قدرے مشکل ہے اور ترتیب کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ سب کے ترتیب کے ساتھ یاد رکھیں کہ جن کے شادی کی ترتیب کے ساتھ نام یاد رہیں یہی انسان کے لیے کافی ہے تو یہ جو محت المومنین ہیں ان سب سے جو اہل سنت ہیں وہ محبت رکھتے ہیں اور یہ عمر المومنین ہیں قرآن اللہ رب اللہ ان کو المومن قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین و انفسهم و امہات ہو سورہ عذاب کی آج نمبر چھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں یعنی ایک مومن کو نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا چاہیے کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم کو دین ملا توحید ملی سنت ملی حق ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب سے قیمتی چیز ہم کو ملی دنیا کی توحید اور دین اسلام ملا کن کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس لیے ان کا حق ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے اوپر لہذا ہمیں اللہ کے سور سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا چاہیے اگر اپنی جان اپنے بال بچوں اپنی بیویوں دنیا کی تمام چیزوں سے اگر نبی سے محبت کم ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہے نبی سے سب زیادہ محبت ہونی چاہیے اپنی جان سے دنیا کی تمام چیزوں سے بھی اپنی اولاد والدین ماں باپ بھائی بہن مال و دولت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ایک انسان کی ایک مسلمان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے تو ان کا حق سب سے زیادہ ہمارے اوپر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ ازوا جو اور ان کی جو بیویاں ہیں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں ام المومنین اسے ان کو ام المومنین کہا جاتا ہے اب جو مومنہ مومنین ہوں گے ان کی مائیں ہوں گی اور جو منافقین ہوں گے ان کی مائیں نہیں ہوں گی اس لیے جو ہنستے عائشہ پر ہستے حفصہ پر اور دیگر امہات المومنین پر الزام تلاشیاں کرتے ہیں وہ کچھ دیکھ لیں کہ کس کیٹیگری کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں کی مائیں ہیں یہ جو ان کی ماں ان کو اپنی مائیں نہیں سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مومن میں سے نہیں ہے وہ مطلب کیا ہوا کہ مومنین میں سے نہیں ہے وہ اسی لیے صحابہ سے نفرت کرنا یہ نفاق ہے اور صحابہ میں آپ کی بیویاں شامل ہیں محت المومن شامل ہیں یعنی جو ان سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا تو جو محت المومن میں سے کسی سے بھی نفرت کرتا ہے آپ سمجھ جائیے کہ وہ مومنین کے زمرے میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ حقیقت مومن ہے تو ان سے محبت کرے گا اور ان کو مومن مانے گا اب آپ شیعہ کو دیکھ لیجئے شیعہ سے عائشہ پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہماری حکومت آئے گی مدینے میں تو ان کی خبر بقی سے قبر کھودیں گے اور قبر سے ان کو نکال کر کے رجم کریں گے میں عزب اللہ مزالی یہ خمینی نے بیان کیا ہے اور اس طریقے سے دیگر جو کتابیں ہیں الکافی ہے کلینی کی اور ان کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر ان کا عقیدہ یہ باقاعدہ سارے شیوں کا عقیدہ ہی ہے جتنے بھی شیعہ ہیں سب کا عقیدہ ہی ہے چاہے وہ سعودی عرب کے رہنے والے ہوں یا عرب کے یا کسی اور ملک کے ہوں سب کا عقیدہ ہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی جی۔ کہ وہ زنا کرتی تھی نا عزب اللہ ظالم زانیہ تھی وہ نہ عزب اللہ ظالم وہ ان کا عقیدہ باقاعدہ اور آج بھی ان کا عقیدہ ہی ہے میں نے یہاں قطیف کے ایک شیعہ کی تقریر سنی اس نے اپنی تقریر کی شروعات ہی اس بات سے کی تھی کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر کہ عائشہ نے زنا کیا تھا ہم الحمدللہ سے شروع کرتے نا تقریر اس نے اس بات سے شروع کیا تو نہ سمجھے کہ سعودی عرب کے اندر ہیں تو یہ شیعہ یہاں کے بہت روشن خیال ہو گئے ہیں کوئی عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا کہ چھوڑ دے گا شیعہ کیسے رہ گیا اگر ہم نے توحید چھوڑ دیا سنت چھوڑ دیا تو کہاں رہ جائیں گے مسلمان تو ان کا عقیدہ ہی ہے کوئی عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا اپنا جی ہاں تو عقیدہ ہے ان کا ان کے دین میں شامل ہے ان کے منہج میں چیز شامل ہے کہ حضرت عائشہ پر الزام لگانا حضرت عائشہ پر زنا کرنا اگر آپ کسی پوچھیں گے شیعہ سے تو آپ کے سامنے کہہ دے گا نہیں ہمارا عقیدہ نہیں جھوٹ بولتا وہ دنیا کی سب سے جھوٹی قوم شیعہ ہے کافروں سے بھی ہندوؤں سے بھی زیادہ مشرقوں سے بھی زیادہ سب سے زیادہ جھوٹی قوم شیعہ ہے ان سے بڑی کوئی جھوٹی قوم دنیا کے اندر نہیں پیدا ہوئی ہے اکزب الناس اور طوائف اور رافدہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹے لوگ اگر کوئی ہیں تو رافدہ ہیں شیعہ ہیں آپ کے سامنے تقیہ کرے گا تقیہ ان کا دین ہے باقاعدہ تقیہ مطلب جھوٹ بول دینا سامنے آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ صحابہ کو مانتے ہاں مانتے ہیں لیکن کن صحابہ کو مانے گا وہ جو چند صاحب ہیں باقی کو نہیں مانے گا ابو بکر عمر کا نام لیجئے اگر وہ مطلب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لڑائی کر سکے یا آپ کو جواب دے سکے تو کہے گا ہاں مانتے ہیں بس وہ جھوٹ بولے گا وہ لیکن دھیرے دھیرے میں لانت بھیجے گا ان کے اوپر جی ہاں ابھی میں نے اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ برطانیہ کی ایک کلپ میرے پاس آئی وہاں کوئی شخص جو ہے ان کے شکنجے میں آ گیا اور وہ مسلمان ہونے لگا تو باقاعدہ جب اس نے کلمہ پڑھایا تو کلمے میں یہ بھی کہا اس نے کہ جو ہے میں ابو بکر و عمر پر عائشہ اور حفصہ پر لانت بھیجتا ہوں یہ بھی کہو اور یہ بھی کہا کہ انی اتبر رہو من عائشہ من ابی بکر و عمر و عائشہ و حفصہ کہا کہ تم انی اتبر رہو من اللہ ار اللہ من عائشہ و حفصہ و ابی بکر و عمر کہ میں برات کرتا ہوں اللہ سے ابو بکر و عمر سے اور عائشہ اور حفصہ سے مسلمان بنائی یہ کلمہ کہلوایا اس نے علی وسیع اللہ اور یہ کلمہ پڑھوایا اس نے ہاں یہ سب حقیقت ہے یہ کوئی جھوٹ نہیں ان کے اوپر باقاعدہ آپ دیکھیے ان کے عقیدے کو اتنے زیادہ مسلمانوں سے ان کی دشمنی ہے اتنی زیادہ عداوت اور نفرت ہے مسلمانوں سے اسے آپ دیکھیے لوگ ہمیشہ ان پر لانت بھیجیں گے لیکن آپ نے کبھی ان کو ابو جہل پر ابو لہب پر فرعون پر حامان شداد پر کبھی آپ نے لانت بھیجتی سنا ہوگا ان کو نہیں بھیجتے لانت لیکن ابو بکر عمر پر لانت بھیجتے ہیں لوگ صبح و شام لانت بھیجتے ہیں خاص طور جب آتا مہینہ محرم کا اس میں اور ورنہ ہمیشہ اور وہ لانت بھیجتے ہیں عائشہ اور حفصہ پر لانت بھیجتے ہیں کیونکہ وہ بکر صدیق اور حضرت عمر کی دونوں بیٹیاں ہیں اسے ان سے حد درجہ نفرت کرتے ہیں ہنست رملہ سے حد درجہ نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ سفیان کی بیٹی ہیں ہنست معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے وہ جی ہاں تو یہ المومن کے تعلق سے ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے ام المومن کی بات دور کی ہے لوگ یہ لوگ ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے خوارج بھی حضرت عائشہ کو مسلمان نہیں مانتے وہ جنگ جمل کا جو واقعہ ہوا اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہفتے عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جو بھی صحابہ بچے تھے ان سب کے بارے میں خوارج کا عقیدہ ہے کہ مسلمان نہیں تھے وہ ابو بکر عمر کو مانتے ہیں ہفتے خدیجہ کو کیونکہ ان کی پہلے وفات ہوگی زینب کو کیونکہ پہلے ان کی وفات ہوگی نبی کے زمانے میں ہمارے نبی کے ہفتے عائشہ کے ہفتے عثمان کے بعد ہفتے عثمان سے لے کر کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان تمام صحابہ سے لوگ خوارج برات کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں کیونکہ کسی بھی صحابی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا ان سے الگ تھلگ تھے تو اس لیے تمام صحابہ سے لوگ بھی نفرت کرتے ہیں تو معت المومن بھی انہی میں سے ہیں آت عثمان کے بعد زندہ رہی ہیں سب کے سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سب سے جو ہے لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے بہت اور اداس رکھتے ہیں لیکن جو اہل سنت ہیں صلاب صاحب وہ تمام محات المومنین سے جو بھی ہمارے نبی کی بیویاں ہیں ان میں سب سے محبت کرتے ہیں ان میں کسی کی تفریح نہیں کرتے جی ہاں اب جس کی خدمات زیادہ ان سے محبت زیادہ انسان کی ہو سکتی ہے لیکن بطور ام المومنین کے سب سے محبت کرتے ہیں اور سب سے اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ طول ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محات المومنین اور جو محات المومنین ہیں اللہ کے سر کی بیویاں سب کے لیے محبت کرتے ہیں وہ یہ امین نبی ازواج جو اللہ خرا اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ سب کے سب بیویاں قیامت کے دن جنت میں ہمارے نبی کی بھی بیویاں ہوں گی مانوی کی بیویاں ہوگی دنیا میں آپ کی بیویاں تھیں اور آخرت کے اندر بھی آپ کی بیویاں رہیں گی اسی لیے اور یہ بات مسلمانوں کے اندر بھی ہے کہ جو مسلمان جنت میں جائے گا اس کی بیوی بھی اگر جنت میں جائے گی تو اس کی بیوی رہے گی اس کی بیوی رہے گی وہ ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کی کئی شادی ہوئی ہے تو آخری جو اس کا شوہر ہوگا اس کے ساتھ وہ رہے گی جنت میں جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے جیسے کوئی عورت اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا طلاق ہوگی تو کسی اور سے اس نے نکاح کر لیا دو تین اس کے شوہر ہو گئے مختلف اوقات میں تو کس کے ساتھ رہے گی جس کا آخری شوہر ہوگا اس کے ساتھ جنت کے اندر رہے گی جیسا کہ کے اندر آتا وہ بھی اگر جنت کی حقدار ہوئی تو اگر نہیں ہوگی تو پھر اس کے ساتھ نہیں رہے گی تو جو بھی ہمارے نبی کی بیویاں دنیا کے اندر تھیں وہ سب کے سب جنت میں بھی ہمارے نبی کے ساتھ رہیں گی خصوصاً خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام اکثر اولاد ہی کیونکہ حضرت خدیجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر اولاد کی ماں ہیں حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر کے تمام اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چھ اولاد ہوئی تھی کتنی ہوئی تھی چھ چار بیٹیاں اور دو بیٹے اور وہ سب کے سب کہاں ہوئے تھے مکہ میں مدینہ میں مکے کے اندر سب سے پہلے ہفتے قاسم اسی آپ کی کنیت کیا ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ابو القاسم ہے نا جی کیونکہ آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے قاسم رضی اللہ تعالیٰ یہ بچپن میں ان کی وفات ہو گئی تھی نبوت سے پہلے حضرت قاسم کی اس کے بعد زینب پیدا ہوئی آپ کی سب سے بڑی بیٹی زینب جن کی شادی ابو العاص کے ساتھ ہوئی تھی جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور سناٹ ہجری کے اندر ان کی وفات ہو گئی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مانبی کی زندگی میں مدینہ کے اندر سناٹ ہجری میں اس کے بعد رقیہ ہوئیں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب مدینہ کے اندر پیدا ہوئیں بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا مسلمان ہوئیں اور یعنی شادیاں ہوئیں سب لیکن بیٹے سب کے سب بچپن کو فات پا گئے تھے تو اس کے بعد رقیہ ہیں تیسرے نمبر پر ترتیب میں ہمارے بھی نے ان کی شادی حضرت عثمان کے ساتھ کر دی تھی اور جب دو ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کی چوتھی بیٹی تیسری بیٹی تھی کون ام کلسوم ان کے ساتھ ہمارے بھی نے نکاح کر دیا حضرت عثمان کا ٹھیک ہے اور جب ہنستے ام کلسوم کا بھی انتقال ہو گیا سن و حجری میں تمہارے بھی نے کیا فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی اور بیٹی بچی ہوتی تو اس کا نکاح میں تمہارے ساتھ کر دیتا حضرت عثمان کے ساتھ تو حضرت عثمان کو ہمارے بھی نے دو بیٹیاں دی تھیں رقیہ اور ام کلسوم پہلے رقیہ کی شادی ہوئی پھر ام کلسوم کی شادی ہوئی جی رقیہ کی وفات کب ہوئی سن دو ہجری میں اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزب بدر کے اندر شریک نہیں ہو پائے تھے وہ بیمار تھیں حضرت رقیہ تو ماں نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا کہ ان کی تین بار داری کے لیے اور جب واپس ہوئے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد کلثوم سے ہمارے نبی ان کی شادی کر دی ام کلثوم کے بعد کون ہے فاطمہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی سب سے چہیتی بیٹی آپ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی انہیں کی نسل چلی دنیا کے اندر باقی کسی اور کی نسل نہیں چلی ان سے ہنستے ان سے چار بچے پیدا ہوئے تھے فاطمہ سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے اور زینب اور ام کلسوم دو بیٹے اور دو بیٹیاں حسن اور حسین اور زینب ام کلثوم حسری رضی اللہ عنہ بعد میں ام کلثوم کی شادی سے کی تھی بتائیں ہاں؟ جی حستے عمر کلسم کی شادی میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے ہاں حستے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ام کلسوم کی شادی علی رضی اللہ عنہ نے جو فاطمہ سے تھی کن سے کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی ہاں اور نام کا رکھا ام کلسوم اور زینب زینب ان کی بڑی بہن تھی اور ام کلسوم بھی ان کی بہن تھی ان دونوں کی فات ہو گئی تھی تو اسی کے نام پر انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچیوں کا نام رکھ دیا اپنی بہن کے نام پر زینب میں کلثوم جی ہاں حضرت فاطمہ امانبی کی وفات کے چھ مہینے بعد ان کی وفات ہوئی چھ مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتنے ہو گئے چھ ہو گئے چار بیٹیاں اور دو بیٹے یہ سب کے سب کن کے ہوئے کن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا ایک بیٹا اور بھی تھا جو آپ کی جو لوڈی تھی ماریا رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پیدا ہوئے تھے مدینے کے اندر اور ان کا نام رکھا تھا ابراہیم اور وہ مدت جو رضاعت ہوتی ہے دو سال کی جو مدت ہوتی دودھ پینے کی اسی کے درمیان ان کی وفات ہو گئی تھی اور جس دن ان کی وفات ہوئی سورج کو گرہن لگا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا کہ ہستے ابراہیم کی وفات سے سورج کو گرہن لگ گیا تمہارے بھی نے کہا نہیں اللہ کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں کسی کے مرنے اور زندہ ہونے سے ان کو گرہن نہیں لگتا ہے جب گرہان لگے تو نماز پڑھو صدقہ تو خیرات کرو توبہ کرو جی ہاں تو یہ حضرت ابراہیم ماریا ہمارے نبی کے ساتھ جو ہے دو لونڈیاں بھی تھیں ایک تو ماریا تھیں اور ایک دوسرے ریحانہ ان کا نام تھا دو لونڈیاں اور گیارہ بیویوں سے آپ نے عورتوں شادی کیا جن میں سے نو آپ کے بعد بھی زندہ رہیں اور دو کی آپ کی زندگی ہی مفاد ہو گئی تھی تو فرماتے ہیں کہ خاص طور پر خدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ آپ کی اولاد کی اکثر اولاد کی وہ ماں ہیں وہ اول من آمن بھی اور سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے وہ مطلق طور پر سب سے پہلے ہنستے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عادت ہُو رہی اور انہوں نے ہنستے خدیجہ نے آپ کی مدد فرمائی بڑی مالدار خاتون تھی اور جب اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ پریشان تھے ایک دم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھاڑس بدائی ان کو جو ہے صبر دلایا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں بیواؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں سب کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع برباد نہیں کرے گا پھر ان کے چہزاد بھائی تھے ورقہ بن نوفر ان کے پاس لے کر کے گئیں تو انہوں نے کہا کہ وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر آتا تھا پھر ورقہ بن نوفر بھی ایمان لے آئے تھے اور ہمارے بھی ان کو جنت کی بشارت دی باقاعدہ ورقہ بن نوفل کے تعلق سے تو بھی مسلمان ہو گئے تھے اب نسلانی تھے وہ نسلانیت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا لیکن بعد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے ورقہ بن نوفل تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے فضائل ہیں جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کسی شادی نہیں کیا ساری اولاد انہیں سے ہوئی انہوں نے پوری پوری دولت دین کی نشو و شاد کے لیے لگا دیا جی ہاں اور اس طریقے سے اللہ رب العامین نے ان کو سلام بھیجا جب العبین نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ میری طرف سے اللہ رب العامین کی طرف سے ان کو سلام عرض کرو کہ ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خیال رکھتے تھے ان کی وفات کے بعد بھی وہ جو ہے شوربا وغیرہ زیادہ بنا دیتے تھے گوشت کی بوٹیاں زیادہ کر دیتے تھے جو ان کی سہیلیاں ہوتی تھیں باقاعدہ ان کو بھیج دیا کرتے تھے تو بہت خیال رکھتے تھے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تو کیونکہ حضرت خدیجہ کی بہت زیادہ فضائل ہیں ان کے بہت زیادہ مناقب ہیں انہوں نے پوری دولت اسلام کی نشر و شاد کی لگا دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے آپ نے ان کے رہتے ہوئے کبھی آپ نے کسی اور عورت سے شادی آپ نے نہیں کی تھی اور ساری اولاد انہیں کے ذریعے ہوئی ہنستے ابراہیم کو چھوڑ کر کے وہ کان اللہ من ہو من المرد العظیمہ عظیمہ اور حضرت خدیجہ کا امانوی کے پاس بہت اونچا مقام تھا بہت زیادہ ان کا درجہ تھا اس کے بعد فرماتے ہیں وہ صدیقہ بنت صدیق اس کے بعد کون ہے صدیقہ بنت صدیق یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ قال فیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں اللہ کے سن نے فرمایا کہ فضل عائشہ النساء کا فضل سرید اللہ تعام کہ عائشہ کی فضل تمام خواتین پر ایسی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر ہے یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چہیتی بیوی تھی آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں بھی وارد ہیں ہست عمر بناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزل دات السلاسل سے واپس ہوئے تو آ کر کے اللہ کے سر سے پوچھا کہ من احب حب النا سے آپ سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے کہا کہ ہنستے عائشہ سے کہا کہ میں مردوں میں پوچھتا ہوں کہا کہ ابو بکر سے کہا اس کے بعد کا عمر سے اس کے بعد خاموش ہو گیا عمر بناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد نہیں پوچھا یہ صحیح بخاری کی روایت تو اس طریقے سے ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت سارے فضائل مناقب ہیں یہ اہل سنت اور جماعت کے اندر مسئلہ مختلف ہی ہے کہ ہستے خدیجہ اور ہستے عائشہ میں افضل کون ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہستے خدیجہ افضل ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہستے عائشہ افضل ہیں ان کے مناقب اور محاسن اور فضائل کو دیکھ کر کے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے صحیح بات یہ کہ اس میں تفصیل ہے حضرت عائشہ ہست رضی اللہ تعالی عنہ نے اول اسلام میں آغاز میں انہیں دین کی مدد کرنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں نہیں آیا انہوں نے پوری دور لگا دی سب کچھ کر دیا انہوں نے ہست خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس میں ان کا اونچا مقام ہے سب سے پہلے اسلام لانے والی ساری بھی ساری اولاد انہیں سے خدیہ اللہ عنہ سے تو یہ جو مقام ہے یہ مقام ہست عائشہ کو نہیں مل سکتا لیکن اس کے بعد ہست عائشہ نے جو دین کے تعلق سے انہوں نے جو خدمت کی یا جو حدیثوں کو بیان کیا وہ جو فضل ان کو حاصل ہوا اسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں ہے اس لیے مطلق طور پر کہنا درست نہیں ہے مطلق طور پر کہنا کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں یہ کہنا صحیح قول کے مطابق صحیح نہیں ہے تفصیل اس کے اندر بیان کرنا چاہیے کہ حضرت خدیجہ اس معاملے میں افضل ہے کہ سب سے پہلے اسلام لائیں اور آغاز اسلام انہوں نے بہت زیادہ اسلام کی مدد کی نشر و شاعت میں بہت زیادہ مال خرچ کیا یہ چیز حضرت عائشہ کے حصے میں نہیں آیا بعد میں جو حضرت عائشہ نے کیا کیونکہ حضرت عائشہ اس امت کی سب سے زیادہ فقی خاتون ہیں بڑے بڑے صاحب آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تو جو علم انہوں نے امت کو دیا اور جو لوگوں کی تربیت کی یا خواتین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کے ساتھ یا اسبادی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے اس کے تعلق سے جو حدیثوں نے بیان کی ان میں حضرت خدیجہ کو وہ فضل یا وہ حصہ ان کو حاصل نہیں ہوا اس طریقے سے اگر بیان کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی کو مطلب طور پر کہہ دیں کہ وہ افضل ہیں اور وہ ان سے کم درجے کی ہیں بہرحال حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ہے اور آپ کی جو جتنی بھی ماتر ازواج ہیں ان میں انہی دو کو سب سے زیادہ اونچا مقام حاصل ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علیہ سنت کا کہ آپ کی تمام بیویوں میں سب زیادہ خدیجہ اور حت عائشہ یہی سب زیادہ اہمیت کے حامل اور فضیلت کے حامل ہیں البتہ کون زیادہ افضل ہے اس کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے مطلق طور پر بہتر یہ کہ ہم تفصیل کریں کہ ہست خدیجہ نے شروع اسلام میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی مدد کی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری وقت میں علم حاصل کیا اور علم کو لوگوں تک پہنچایا اس لیے ان کو اس امت کی فقیہ خاتون کہا جاتا ہے تو یہ ہے حتیہ خدیجہ اور حتیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اور سب زیادہ مظلوم اگر کوئی ام المومنین کون ہے وہ حتیہ عائشہ رضی اللہ عنہ سب زیادہ ظلم انہیں پر کیا گیا وہ بھی کس نے کیا جو اسلام کا نام لینے والے خوارج نے اور شیعوں نے خوارج بھی ان کو کافر کہتے ہیں اور شیعہ بھی ان کو کافر کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان پر زنا کا الزام بھی لگاتے شیعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جی ہاں تو سب سے زیادہ مظلوم اگر کوئی ہیں امات المومنین میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس تھا کہ لوگ امات المومنین کے بارے میں بدعقیدگی کا شکار ہیں صحابہ کے تعلق سے تو کہا کرتی تھی کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وفات ہو گئی ہے لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کے دروازے کو کھول رکھا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں برائیاں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے آج بھی اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے حالانکہ وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو گویا کہ آپ اس کو نیکیاں دے رہے ہیں اس کے لیے نیکیوں کا دروازہ آج بھی کھول رکھا ہے تو حضرت آشا کہا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ صحابہ اگر سے دنیا سے چلے گئے اور نیکیوں کا دروازہ بند ہو گیا ان کے لیے کہ نہیں کر سکتے نیکی لیکن آج بھی ان کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ لوگ ان کے تعلق سے بدعقیدگی اور ان کے تعلق سے برا کہتے ہیں تو ان کے نیکیوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے جی ہاں تو یہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بطور خاص کہ ان دونوں کا بہت اونچا مقام ہے تو جو اہل سنت ہیں تمام محت المنین سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے ولا رکھتے ہیں اور ان کے لیے اللہ رب العالمین دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو اور زیادہ پیوست کرے اور اللہ ابرامین قیامت دن ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھائے اور ان کے ساتھ اللہ ابرامین ہمیں جنت کے اندر ان کی رفاقت نصیف العامین و صاحب محمد والا علیہ و صاحب اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ